حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر میں ہوتے اور سحر کے وقت اٹھتے تو فرماتے ہماری طرف سے اللہ کی حمد اور اس کے انعام کی خوبصورتی کے اعتراف کا سننے والا یہ بات دوسروں کو بھی سنا دے اے ہمارے رب ہمارے ساتھ رہ ہم پر احسان کر میں آگ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے یہ دعا کر رہا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار نو سو